کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو